اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدير وان اللہ قد احاط بكل شيء علما وہ اللہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں اور انہی کے مانند زمین ان آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے سات آسمان سات زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا دینی احکام و شرائع نازل کیے اور پوری کائنات کو چلانے کے لیے ضابطے اور قوانین بنائے اور ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے اسے پہچانیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ اس کا علم اور اس کی عظیم قدرت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئی ہے اور اس علم یقین کا نتیجہ یہ ہو کہ تمام انسان صرف اسی کی بندگی کریں اسی سے محبت کریں اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کریں وب اللہ توفیق